ہاں جی ہمارے بزرگ ہاں، دوست ہیں رفیق خوشحالی بھائی وہ مائک پر پار آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا کرو کرو شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی آواز بہت جلد ہمیں سنا دی اور آپ تقریباً صحت یہاں پہ ہو چکے ہیں الحمد للہ شاء اللہ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ صحت و عطا فرمائے آمین سلم آمین سوال تو آج میرا نہیں ہے لیکن میرے دوست ابو بکر بردا جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے کے وقت جس طرح دو یا تین رکعت اگر نکل جائیں تو اس کے بعد اگر جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا قرت کرنی چاہیے یا نہیں الحمد یا صورت وغیرہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھنی چاہیے یا نہیں تفصیل سے پتہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی شکریہ رفیق خوشحالی بھائی انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ سب دوستوں کی دعاؤں سے شفاعت رہیں گے اب یہ آپ کی ساری دعائیں جو ہیں نا آپ دوستوں کی سب کی دعائیں جو ہیں یہ میرے حق میں نیکیاں اکٹھی کر رہی ہیں نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جو رقصیں چھوٹی ہوں وہی رقطیں پڑھنی ہیں تو ان میں اگر کراط ہوتی ہے تو یقیناً کرنی پڑے گی اور انہیں اگر نہیں ہوتی تو نہیں کرنی پڑے گی اگر پہلی دوسری چھوٹی ہے تو پھر سورج فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھنی پڑے گی اور تیسری میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھنی پڑے گی تو ہر وہ رقب جس میں عام طور پہ کراط پڑھی جاتی ہے کی جاتی ہے اس میں بعد میں کی جائے گی جو چھٹی ہے وہی پڑھنی ہے